چلو حسین چلو حسین روزے چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے روزے پہ حاضری حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے مثال ہر دلاور نظر جھکا کے چلو مثال ہر دلاور نظر جھکا کے چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے کسی یزید نے روکا جو راستہ اپنا لہو کی نظر کرے گی یہ رابطہ اپنا نہ ہوگا پست زیارت کا حوصلہ اپنا خود اپنے ہاتھوں پہ اپنے ہی سر سجا کے چلو چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے طواف کرنا ہے جا کر ذریعے سرور کا یہی وسیلہ معراج ہے مقدر کا ادا و سجدہ تعظیم شاہ کے در کا ملنگ و نعرہ لبیک تم لگا کے چلو چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے شے کا آزادار بن کے جانا ہے شہادتوں کا طلبگار بن کے جانا ہے یہیں سے جرت مختار بن کے جانا ہے یزیدیت کے چراغ کو تم بجا کے چلو چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے تم کتنے کو ناکام کر کے دم لیں گے رہے حیات سے ہم بھی گزر کے دم لیں گے ابھی بہر کی طرح ہم نکھر کے دم لیں گے اراد کفر کے سب خاک میں ملا کے چلو چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے سدائے دیں گے حسین اور ان کے پیاروں کو دلا سے دیں گے شہدی کے سوگواروں کو سلامی دیں گے شہادت کے چاند تاروں کو بنی اسد کی طرح قافلے بنا کے چلو چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے آخرت میں کام آئیں گے ہماری یاد بھی اہل ازا منائیں گے جو عہد ہم نے کیا شاہ سے نبھائیں گے ہر ایک گام پہ کربو بلا بلا کے چلو چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے جو کربلا نے سہے غم بیان کرنے ہیں مسافرت میں عقیدے جوان کرنے ہیں کہ کامیاب ہمیں امتحان کرنے ہیں جہاں سے گزرو وہاں فرش غم بچھا کے چلو چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے روزے اگر لہو کی ضرورت پڑی تو ہم دیں گے جو غم نے مانگی ہماری خوشی تو ہم دیں گے قضا نے مانگی اگر زندگی تو ہم دیں گے شہادتوں کے چراغوں کو تم جلا کے چلو چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے تمہارے مقابل ٹھہر نہیں سکتا حسین والا یزیدی سے ڈر نہیں سکتا کوئی یزید بھی حد سے گزر نہیں سکتا ماتمی قدم سے قدم ملا کے چلو چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے سفر جہاں میں صدا ہو تو یا حسین کی ہو لوگوں پہ اپنے دعا ہو تو یا حسین کی ہو حسینیوں پہ عطا ہو تو یا حسین کی ہو اذان عشق شہ کر بلا بسا کے چلو چلو حسین کے روزے پہ حاضری دیں گے چلو حسین کے روزے پہ حاضری